سیدنا فاقہ بن سعد رضی اللہ عنہ جو کہ صحابی تھے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع عرفہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں غسل کرتے تھے اسی مناسبت سے سیدنا فاقہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے گھر والوں کو ان دنوں میں غسل کرنے کا حکم دیا کرتے تھے حدیث نمبر اٹھائیس سو ستائیس مسنط احمد